اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں لہٰذا تم بھی انتظار کرو کیونکہ انقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں اور کون ہیں جو ہدایت پا گئے ہیں